زائدہ نے سے اسی سنت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رضول وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کے لیے اپنے وضو کی طرح وضو فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اکیس